عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ شخص خود ہی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا اور آپ کہتے اللہ ہو دین کا و امانت کا و آخر عمل کا میں تیرا دین تیری امانت ایمان اور تیری زندگی کا آخری عمل سب اللہ کی سپردگی اور حوالگی میں دیتا ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے